لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشره مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبه فمن لم يجد فصيام ثلاثه ايام ذلك كفاره ايمانكم اذا حلفتم اللہ تم سے مواخذہ نہیں فرماتے تمہاری قسموں میں لغو قسم پر لیکن مواخذہ اس پر فرماتے ہیں کہ تم قسموں کو مستحکم کر دو سو اس کا کفارہ دس محتاجوں کو کھانا دینا اوسط درجے کا جو اپنے گھر والوں کو کھانا دیا کرتے ہو یا ان کو کپڑا دینا یا ایک غلام یا لونڈی آزاد کرنا اور جس کو مقدور نہ ہو یعنی اس کی طاقت نہ ہو تو تین دن کے روزے ہیں یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا جب کہ تم قسم کھا لو اور اپنی قسموں کا خیال رکھا کرو اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے واسطے اپنے احکام بیان فرماتے ہیں تاکہ تم شکر کرو سامعین اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے لغو قسموں پر کفارہ نہیں ہے یمین لغو جن کو جھوٹ موٹ کی قسمیں یا تکیہ کلام کی قسمیں کہنا چاہیے ان کا ذکر سور بقرہ میں گزر چکا اس کے اعادے یعنی دہرانے کی ضرورت نہیں ایسی قسمیں آدمی بلا قصد اپنی باتوں میں بولتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ کی قسم اللہ تعالیٰ کی قسم یہ امام شافی رحمہ اللہ کا قول ہے دوسروں کا قول ہے کہ ایسی لغو حزل میں ہوا کرتی ہیں یا معصیت کے موقع پر بھی ہو سکتی ہیں ابو حنیف اور امام محمد رحمہ اللہ کا قول ہے کہ غلبہ ظن کے موقع پر بھی کہا جاتا ہو تو یمین لغو کی تعریف میں آ جائے گا یا غصے کے وقت یا بھول کر قسم کھائی گئی ہو اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ترک عقل و شرب و لباس سے متعلق بھی قسم ہو تو اسی استدلال سے قابل غیر مواخذہ ہے کہ لا تحرم طیبات لیکن صحیح تر بات یہی ہے کہ بلا قصد جو قسم زبان سے نکلتی ہے وہی یمین لغو ہے قسم اور اس کا کفارہ ولیکی کی کم عقدتم الایمان یعنی قسم کھانے کی نیت اور ارادے سے قسم کھائی گئی ہو تو اللہ تعالیٰ مواخذہ فرمائیں گے فکفورت ہوئی اقام و عاشورتی میں سیکین امن اوس یعنی عزم سمیم والی قسم کو توڑنے کا کفارہ دس مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے جن کے پاس ضروریات کے حصول کی کوئی سبیل نہیں اور وہ اوسط قسم کی یعنی درمیانہ قسم کی غذا دی جانی چاہیے جو تم کماتے ہو اور اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہو یہ اوسط غذا روٹی اور دودھ یا روٹی اور روغن ہے ابن عباس صدی اللہ عنہما نے بیان کیا ہے کہ بعض لوگ اپنے اہل کو حیثیت سے بھی خراب غذا کھلاتے ہیں اور بعض حیثیت سے بھی اچھی اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اوسط قسم کی ہو نہ اس میں تنگی برتی گئی ہو نہ دل کھول کے خرچ کیا گیا ہو ابن عمر رضی اللہ عنما کہتے ہیں کہ وہ روٹی گوشت ہے یا روٹی دودھ روغن یا سرکہ وغیرہ ہے یا روٹی کھجور وغیرہ ابن جری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اوسط سے مراد غذا کی قلت و کثرت ہے چنانچہ علماء نے مقدار غذا میں اختلاف کیا ہے علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صبح شام دو وقت دس مسکینوں کو کھلایا جائے محمد بن سیرین تابعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک ہی وقت کافی ہے یعنی روٹی اور گوشت اگر گوشت نہ ہو تو روٹی اور روغن سہی یا سرکہ اور پیٹ بھر کھلائی جائے بعض کہتے ہیں کہ ہر ایک کو نصف سا گیہوں یا کھجورے دی جائیں یعنی تقریباً سواسیر ابن عمر زید بن ثابت رضی اللہ عنہما مجاہد اکریمہ اور محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہم وغیرہ کہتے ہیں کہ ایک مد گیہوں یعنی چھپن تولہ سالن کے ساتھ امام شافی رحمہ اللہ نے کہا کہ کفارہ یمین میں مقدار واجب مد النبی ہے یعنی وہی چھپن تولہ گیہوں لیکن سالن کی کوئی قید نہیں یہاں امام شافی رحمہ اللہ نے دلیل لی ہے اس روایت سے جس کو امام بخاری اور مسلم نے نکالا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو حکم دیا تھا جس سے بحالت سوم رمضان جمع کا فعل سرزد ہو گیا تھا ساٹھ مسکینوں کو ایک ایسے پیمانے سے ناپ کر گیہوں دو جس میں پندرہ سا سما سکے کہ ہر ایک کو ایک ایک مد مل سکے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یمین یعنی قسم کا کفارہ ایک مد گیہوں قرار دیتے تھے احمد ابن حمر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ واجب مد بھر گیہوں یا دو مد غیر گندم واللہ عالم اللہ کا فرمان او کسوت امام شافی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر ان دس میں سے ہر ایک کو اس قدر کپڑا دیں جس پر لباس کا اطلاق ہو سکتا ہو تو کافی ہے جیسے ایک قمیض ایک پاجامہ یا عمامہ یا چادر اظہار وغیرہ ٹوپی کے بارے میں اختلاف ہے کہ صرف ٹوپی کافی ہو سکتی ہے یا نہیں بعض کہتے ہیں جائز ہے دلیل اس حدیث سے لی ہے کہ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا تو کہا کہ اگر چند لوگ تمہارے امیر کے پاس آئیں اور وہ ہر ایک کو ایک ایک ٹوپی پہنا دے تو تم کہتے ہو لباس دیا گیا بس کسوت ہم میں ٹوپی بھی آ گئی لیکن اس کی اسناد ضعیف ہیں امام مالک اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہما کہتے ہیں کہ ہر ایک کو اتنا لباس دینا ضروری ہے جتنا کہ نماز پڑھنے میں لباس پہنا رہنا ضروری ہے مرد و عورت کو اس کے حسب ضرورت شرعی و اللہ عالم ابن عباس صدی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہر مسکین کو ایک آبا دی جائے یا ایک شملہ مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اوپر کا لباس یا لباس زیریں جو چاہو کوئی ایک دے سکتے ہو ابراہیم نقائی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایسا لباس جو ملحفہ اور ردا دونوں پر مشتمل ہو دینا چاہیے یعنی لحاف اور چادر وغیرہ نہ کہ صرف جھانگیا اور قمیص اور اوڑھنی وغیرہ اس کو لباس جامع نہیں کہیں گے سعید بن مصعب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عمامہ جسے سر پر لپیٹتے ہیں اور ابا جسے بدن پر پہنتے ہیں لباس جامع کی تعریف میں ہیں ابن سیرین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ دو دو کپڑے دیے جائیں ابو موسا نے قسم کھائی تھی تو دو کپڑے کفارے میں دیے تھے عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ کسوا سے ہر مسکین کے لیے ایک آبا مراد ہے اور یہ حدیث غریب ہے او تحریر رقبتین یا ایک غلام آزاد کر دیا جائے ابو حنیفہ مطلق غلام مراد لیتا ہے خواہ کافر غلام آزاد کیا جائے یا مؤمن امام شافی رحمہ اللہ اور دوسرے فقہ کہتے ہیں کہ مؤمن غلام ہونا ضروری ہے جیسا کہ قتل کے کفارے میں مؤمن غلام کی قید ہے اس صورت میں اتحاد موجب تو موجود رہے گا اگرچہ اتحاد سبب نہ ہو حدیث معاویہ ابن حکم رضی اللہ عنہ سے معلوم ہوتا ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے کہ ابن حکم سلمی رضی اللہ عنہ کے ذمے غلام کو آزاد کرنا تھا چنانچہ وہ ایک حبشی جاریہ کو لے کر آئے تو رسول اللہ نے ان سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے تو اس حبشن جاریہ نے کہا آسمان میں پھر پوچھا میں کون ہوں تو کہا آپ اللہ کے رسول ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں یہ مؤمنہ ہے اس کو آزاد کر سکتے ہو یہ روایت مسلم نیز ابو داود مسند احمد وغیرہ میں ہے اب ان تین قسم کے کفاروں میں سے جس قسم کا کفارہ بھی ادا کیا جائے گا ادا ہو جائے گا قرآن میں پہلے سب سے سہل کا ذکر ہے اس کے بعد درجہ بدرجہ یعنی کھانا زیادہ سہل ہے لباس دینے سے پھر لباس غلام آزاد کرنے سے زیادہ سہل ہے غرض یہ کہ ادنا سے اعلیٰ کی طرف قدم بڑھایا گیا ہے سب کے آخر میں یہ ہے کہ اگر مکلف ان تینوں میں سے کسی پر بھی قادر نہ ہو تو فمن لم یجد فصیام ثلاثتی ایام یعنی تین دن کے روزے رکھے ابن جبیر اور حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ جس کے پاس تین درہم بھی ہوں تو وہ کھانا کھلائے ورنہ روزے رکھے بعض متاخرین فقہ سے منقول ہے کہ اس کے لیے جائز ہے کہ جس کے پاس اپنی ضروریات کے سوا اور کوئی چیز فاضل نہ ہو جس کو وہ یمین کے کفارے میں دے سکتا ہو ابن جریر رحمہ اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ نیز وہ اس قدر غریب ہو کہ وہ اپنی یا اپنے عیال کی اس دن کی قوت سے زیادہ کچھ نہ رکھتا ہو اب علماء کا اختلاف اس میں بھی ہے کہ پے در پہ تین روزے رکھنا کیا واجب ہے یا مستحب اور کیا الگ الگ بھی رکھ سکتے ہیں شافی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ پہ رکھنا واجب نہیں مالک رحمہ اللہ بھی یہی کہتے ہیں اس لیے کہ حکم مطلق ہے کوئی قید نہیں جیسے رمضان کے مسلسل روزے قدا ہوں تو اس کو بھی مسلسل قدا رکھنے کی ضرورت نہیں کیونکہ فعدت من ایا من اخر ایک مطلق آیت ہے امام شافی رحمہ اللہ سے ایک جگہ پے پیدرپے کے وجوب کی صراحت ہے احناف اور حنابلہ کا بھی یہی قول ہے وہ اس روایت کی بنا پر کہ ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کی ایک ہے فصیام ثلاثت ایام متتابعات اصحاب ابن مسعود بھی اسی طرح پڑھتے تھے اگرچہ یہ قرآت متواتر طور پر ثابت نہیں لیکن کم از کم خبر واحد ضرور ہے یا صحابہ کی تفسیر سے اس کا ثبوت ملتا ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ جب کفارے کی آیت اتری تو حدیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول کیا ہم ان تینوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے میں آزاد ہیں تو رسول اللہ نے فرمایا کہ ہاں چاہو تو غلام آزاد کر دو یا کسی کو لباس پہنا دو کھانا کھلا دو اور کچھ بھی نہیں تو تین دن کے پے در پہ روزے رکھو یہ حدیث غریب ہے زہ علی کا کفارتو ای کم ادا حلف تم یہ یمین کا شرعی کفارہ ہے وحفظ و کم یعنی کفارہ ادا کیے بغیر نہ رہنا اللہ تعالیٰ اسی طرح وضاحت کے ساتھ اپنی آیت بیان فرماتے ہیں تاکہ تم شکر ادا کرو